قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ وہ ہم کو نقصان پہنچائے اور کیا ہم الٹے پھر جائیں بعد اس کے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو اس کے کچھ ساتھی بھی تھے کہ وہ اس کو ٹھیک رستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پورے متی ہو جائیں پروردگار عالم کے اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے اور وہی اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیں گے کہ تو ہو جا بس وہ ہو پڑے گا اللہ کا کہنا با اثر ہے اور جب کہ سور میں پھوک ماری جائے گی ساری حکومت خاص اللہ ہی کی ہوگی وہ اللہ جاننے والے ہیں پوشیدہ چیزوں کے اور ظاہر چیزوں کے اور وہی ہے بڑی حکمت والے پوری خبر رکھنے والے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مشرکوں کو فیصلہ کن جواب مشرقین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ کہہ دو کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش کروں جو نہ نفع بخشتے ہیں نہ ضرر اور کیا کفر اختیار کر کے ہم الٹے پاؤں پھر جائیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی دے دی ہے ہماری تو ایسی مثال ہو جائے گی جیسے کسی کو شیطان نے بھٹکا دیا ہو یعنی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص سفر کر رہا ہو اور راستہ بھول گیا ہو اور شیطانوں نے اسے بھٹکا دیا ہو اور اس کے ساتھ ہی سیدھی راہ پر ہوں اور اس کو بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ ہم سیدھی راہ پر ہیں اور وہ انکار کر گیا ہو یہ وہ شخص ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جاننے کے باوجود گمراہوں کی پیروی کر کے کافر ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیدھی راہ پر بلا رہے ہوں یہ راہ اسلام کی راہ ہے کل اندعو اس میں بتوں اور بت پرستوں کی مثال بیان کی گئی ہے اور ان لوگوں کی جو ہدایت الہی کی طرف بلاتے ہیں جیسے کوئی راستے سے بھٹک گیا ہو اور کوئی پکارنے والا اسے پکارتا ہو کہ اے فلاں تو راستے کی طرف آ اور اس کے دوسرے ہم سفر بلا رہے ہوں کہ بھٹکو نہیں ہماری طرف سیدھی راہ پر آؤ بس اگر وہ پہلے دائی کی سن لے تو وہ اس کو لے جا کر ہلاکت کے گڑے میں ڈال دے گا اور اگر دوسرے لوگوں کی بات سنے گا تو وہ اس کو سیدھی راہ ہدایت پر پہنچائیں گے پہلا بلانے والا جنگل کے شیاطین میں سے ہے یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر بتوں کی اور دوسرے معبودان نے کی عبادت شروع کر دے اور وہ اسی میں مصلحت سمجھے اور جب اس کو موت آ جائے گی تو ندامت اٹھانی پڑے گی یہ راہ سے بھٹکانے والے شیاطین ہوتے ہیں جو اس کو اس کی باپ دادا کے نام لے کر اور اس کا نام لے کر بلاتے ہیں تو وہ ان کی پیروی کرنے لگتا ہے اور وہ اسی میں مصلحت سمجھتا ہے اب شیاطین اس کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں یا بھوکا پیاسا جنگل میں بھٹکاتے رہتے ہیں تاکہ ہلاک ہو جائے حیران سے حیران ہے جیسے کہ کوئی شخص بھٹکا ہوا حیران پھر رہا ہو ابن عباس صدی اللہ عنما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا وہ شیطان کی اطاعت کرنے والا اور گناہ کے کام کرنے والا شخص مراد ہے اس کے ساتھ ہی حالانکہ اس کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا بھٹکایا ہوا اور وہ ہے جس کے اولیاء انسان ہیں ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور گمراہی وہ ہے کہ جس کی طرف شیطان بلاتا ہے اس کو ابن جریر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے پھر کہا ہے کہ یہ اس کو مقتبہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کو گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ یہی صحیح راہ ہے عوفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ رائے ظاہر آیت کے خلاف ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے ہم سفر ساتھی اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں بس یہ جائز نہیں کہ اس کو گمراہی قرار دیا جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو خبر دی ہے کہ وہ ہدایت ہے اور یہ بات تو وہی ہے جو ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ سیاق عبارت اس بات کی مقتدا ہے کہ کلد استحوت الشیاطین و الارض حیران یہ حال ہونے کی وجہ سے نصب کے محل میں ہے یعنی حیرت و ضلالت و جہل کی حالت میں اور اس کے اصحاب اسی راہ پر چل رہے ہیں تو انہوں نے اس کو اپنی ہی راہ پر چلایا اور اپنے اسی راستے پر آنے کے لیے کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر فرمایا اب تقدیر کلام یوں ہوئی کہ وہ ان کے بلانے پر انکار کرتا ہے اور ان کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اگر اللہ چاہتے تو اس کو ہدایت فرماتے اور اس کو سیدھی راہ پر پھیر دیتے اسی لیے فرمایا کہ ہد اللہ ہی الہدا جیسا کہ فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور فرمایا کہ ان کے راہ پر آنے کے کتنے ہی حریص کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دیں اس کو کون راہ پر لائے اور نہ ان لوگوں کا کوئی مددگار ہے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ عمر نہ علی نسلم علی رب العالمین یعنی ہمیں حکم ہے کہ خلوص سے اللہ کی عبادت کریں اور نماز پابندی سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ہر حال میں پرہیزگار بنے رہیں اور اللہ کی طرف سب قیامت میں اٹھائے جائیں گے اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو اعتدال کے ساتھ پیدا کیا وہ ان کے مالک اور مدبر ہیں وہ قیامت کے روز صرف کن کہیں گے اور طرفت العین یعنی آگ جھپکنے جتنی دیر میں سب چیزیں از خود دوبارہ وجود میں آ جائیں گی یہاں یوم یقول کن فیقون میں یوم کے لفظ کو نصب ہے یا تو و پر عطف قرار دے کر جس کی تقدیر یوں ہوگی و تقو یوم یقول کن فیقون یعنی ڈرو ان دنوں سے یا یہ کہ نصیب ہوگا اس بنا پر کہ خلق السماوات پر عطف ہے یعنی ڈرو اس دن سے جس روز وہ کہیں گے کن چنانچہ ابتداء خلق اور اعادہ خلق کا ذکر ہوا اور یہی زیادہ مناسب بھی ہے یا یہ کہ نصب ہوگا اس بنا پر کہ فعل یہاں مقدر رکھا گیا ہے تو تقدیر یوں ہوئی کہ یاد کرو اس دن کو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کن یعنی وزقر یوم یقول و کن اور اس سے پہلے خلق یوم یقول و کن تھا پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوله الحق الہ الملک یہ دو جملے ہیں ان دونوں جملوں کا محل جر ہے اس بنا پر کہ دونوں لفظ رب العالمین کی صفت واقع ہوئے ہیں اور قول باری تعالی یوم فی الصور محتمل ہے کہ یہ بدل ہو و یوم یقول کن فیقون یوم فی الصور کا اور یہ بھی احتمال ہے کہ ظرف ہو یوم یوماون فی الصور کا جیسا کہ فرمایا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار یعنی آج سلطنت کس کی ہے واحد قہار اللہ کی سلطنت ہے جیسا کہ فرمایا الملک یوم اذن الحق للرحمن یوما علی الكافرین عسیرا اس روز رحمان یعنی اللہ مہربان کی سلطنت برحق ہے اور وہ دن کافروں پر بڑا ہی سخت ہوگا سور اسرافیل کی حقیقت اور ہولناکی کی نے یوم فی السور میں اختلاف رائے کیا بعض نے کہا ہے کہ سور جمع ہے سورہ کی ابن جری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح سور شہر کی شہر پناہ کو کہتے ہیں اور یہ سورہ کی جمع ہے اور صحیح تر یہ ہے کہ سور سے مراد وہ قرن ہے جس کے اندر اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح وہی ہے جس پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی پڑتی ہے چنانچہ سور نبی داود میں ہے کہ ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ سور کیا چیز ہے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قرن جس میں پھونک کر بجاتے ہیں